حضرت صوبان رضی اللہ اللہ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول صلی علیہ وسلم نے فرمایا صرف نیکی ہی عمر میں اضافے کا باعث ہوتی ہے اور تقدیر کو محض دعا ہی ٹالتی ہے بلا شبہ انسان کو بعض اوقات ایک گناہ کے ارتکاب کی وجہ سے رزق سے محروم کر دیا جاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر نوے